حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر یعنی دس کا دن ہے اس کے بعد یوم القر یعنی گیارہ الحج ہے عیسیٰ نے سور سے نقل کیا کہ یہ دوسرا دن ہوتا ہے اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانچ یا چھ اونٹنیاں لائی گئیں تو وہ آپ کے قریب ہونے لگیں کہ آپ اسی سے ابتدا کریں جب وہ سب نہر ہو گئی اور پہلوؤں کے بل گر پڑی تو آپ نے آہستہ سے کچھ فرمایا جو میں نہ سمجھ سکا میں نے ساتھ والوں سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے تو بتایا کہ جو چاہے کاٹ لے جائے یعنی گوشت سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پینسٹھ